محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی کہا میں نے جبلہ بن سحیم سے سنا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نما ہمیں کھجوروں کا راشن دیتے تھے ان دنوں لوگ کہہ سالی کا شکار تھے اور ہم کھجوریں کھاتے تھے ہم کھا رہے ہوتے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما ہمارے قریب سے گزرتے اور فرماتے اکٹھی دو دو کھجوریں مت کھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھی دو دو کھجورے کھانے کھانے سے سے منع فرمایا ہے سوائے اس کے کہ آدمی اپنے ساتھ والے بھائی اجازت لے شعبہ نے کہا میرا یہی خیال ہے کہ یہ جملہ یعنی اجازت لینا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا قول ہے یعنی انہوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو تینتیس